الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا لم يكن منفكين حتى تأتيهم البينة حتى تأتيهم البينة لم يكن الذين كفروا کفرو یہ مد اصلی ہے کیا ہے کیوں حرف مد کے آگے نہ حمزہ ہے نہ سکون ہے <clears throat> راوا پیش شروع یہ واو مدہ ہے من اہل من میں اظہار کریں گے کیا کریں گے یہ نون مظہرہ کیا ہے نون مظہرہ اس نون کو کہتے ہیں جس نون کو مکمل پڑھا جائے چھپایا نہ جائے جس نون کو اظہار کیا جائے یعنی اس میں نون کو ظاہر کر کے پڑھا جائے بغیر ہن کے من کیا تو کیوں اس میں اظہار ہوا کیونکہ آگے حرف اظہار کا حمزہ آیا ہے حرف اظہار کا اس کو حرف اظہار بھی کہہ سکتے ہیں اور حرف حلق بھی کہیں گے تو بچوں کو سمجھانے کے لیے اس کا نام رکھنا چاہیے حرف اظہار کیا تو وہ کہیں گے حرف اظہار کون سے کہیں گے وہی جو حلقی ہیں تو جو حرف حلقی ہیں انہیں کا دوسرا نام حروف اظہار ہے یعنی ان حروف میں جو ہے وہ اظہار ہوتا ہے جب وہ نون ساکن کے آگے آ جائیں اس میں مین پڑے گی کیا من دیکھیے بغیر گننے کی من میم نون من اہل الكتاب جی منفکین یہ نون جو ہے یہ نون مقفہ ہے کیا مقفہ میں نے وہ نون جس میں اکفا کیا گیا ہو اس کا قاعدہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ نون ساکن کے آگے حرف اقفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اکفا ہوگا تو اکفا حرف آپ معلوم ہے حرف حرف اظہار کو الگ کر دو حرف ادغام کو الگ کر دو چھ اور چھ بارہ گئے اور حرف قلب جو ایک حرف با اس کو الگ کر دو جتنے باقی بچ جائیں گے سب کے سب ہیں حرف اقفا کیا پندرہ حروف ہیں حرف حلقی یرملون اور با کے علاوہ یہاں فا ہے یہ اور فیق میں سے ہے اس لئے ایک علف کے برابر گنگنائیں گے فا کو اپنے مخرج کے ساتھ پڑھنا اس کا خیال رکھے کیا سنا اولیا کا کنارہ کیا اور نیچے کی ہونٹ کا تری والا حصہ حتی بڑا ہا ہے حتی تأتيهم البينة تأتيهم البينة اس کو تا نہ پڑھیں گے تا حمزہ زبر تا کیا جٹ کے کیسے تأتيهم البينة تأتيهم البينة سانس توڑیں گے بینہ پڑھیں گے کیا اس کو کہتے ہیں وقبل ابدال وقبل وقت بل ابدال کے معنی آتے ہیں گول تا پر جب سانس توڑ دیا جائے <clears throat> تو اس کو ہائے ساکنہ پڑھا جاتا ہے تو بینہ کیا جی وقت بل ابدال ہے یہ اور دو زبروں پر سانس توڑے بن جائے گا وہ بھی وقت بل ابدال ہے اور اللہ سب سے پہلا قاعدہ را موٹا ہے را اس کو راز و نہ پڑھنا راز و رسول من اللہ سنوا پیش سو یہ حرف مدہ ہے نا مد ہے ایک لکھے بار کھینچیں گے کیونکہ آگے نہ حمزہ ہے نہ سکون ہے لم پڑھیں گے کیا کیونکہ تنوین کے آگے یرملون میں سے میم آگے اس لیے ادواہ میں ناقص ہوگا کیا اس کا دوسرا نام ہے ادغام مال گنہ ادغام دیکھیے گناہ ہو گیا کہ نہیں دیکھیے رسول یہی تو گنّا ہے یہی تو مین اللہ اللہ کا لام پور پڑھا جائے گا کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے پہلے اگر زبر آئے تو اللہ کا لام پور پڑھا جائے گا اور اگر پیش آئے تب بھی پور ہاں اگر اللہ کے لام سے پہلے زیر آئے تو اللہ کا لام اس وقت باریک ہوگا رسول من اللہ اور یہ مجھے اصلی ہے کیونکہ آگے نہ نہ سکون ہے یتلو لو تاہم کل کلا نہیں کریں گے یتلو لو مطهرة سعد کے پیش کو مورو پڑھیں گے سعد پیش سو ہا پیش ہو سو ہو فم اس میں ادغام ہوگا سو ہو فم متحرا متحرا ایک تو تو آپ کو موٹا پڑھیں گے اور ہا کو ڈبل پڑھیں گے موتحرو روح پڑھیں گے وہی وقف بھی ہوگا اگر سانس نہیں توڑیں گے تو ہوگا کیا اکفا ہوگا اس وقت اس میں خیال رکھے کا پیش کتا پیش تو پڑھنا کتب كتب فيها كتب قيمة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا بعد ما جاءتهم البينة إلا تفرق را کو ڈبل پڑھیں گے کاف کو موٹا پڑھیں گے تفرق الذین اوت الكتاب اوت ال واو کو پڑھا جائے گا اور تا کو ڈائریکٹ ملائیں گے لام کے ساتھ ہاں، کتاب اللہ مم مم پڑھیں گے اس کو قلب یا اقلاب کہہ دیں کیونکہ نون ساکن کے آگے جب با آئے تو نون کی آواز کے بجائے میم کی آواز نکلے گی اسی لیے چھوٹا سا میم لکھا ہے ہاں اس کے اوپر ما جاءت یہ کون سا مد ہے یہ جی کون سا مد ہے مد متصل کیا ہر مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آئے تو مد متصل ہے اور اس کی پہچان ہے اس حمزے کو عین کے سر کی طرح لکھا جاتا ہے ما جاءتهم البینہ آخر ان آیات کو دیکھیں لم يكن الذين كفروا من اہل الكتاب وَالْمَنِ من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب